وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ اور متعلقہ عورتوں کو عرف عام کے مطابق خرچ دیا جائے یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے یہ آیت ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہر متعلقہ عورت کے لیے متع کو واجب قرار دیتے ہیں متع کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد مہر کے علاوہ عورت کو کچھ دیا جائے سعید بن جبیر اور ابن جریر ہما کی یہی رائے ہے اور بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ متع ہر حال میں واجب نہیں اگر متعلقہ کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہیں کی ہے اور اس کی مہر بھی مقرر نہیں ہوئی تھی تو اس کے لیے متع واجب ہے دوسری تمام متعلقہ عورتوں کے لیے مستحب ہے اور ان کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو گزر چکی لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرزوا لهن فريزة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين البقرة آية 236